آیت آية نمبر اٹھاسی بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركبهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فَلَا يَهْدِي له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يُوَاجِهُوا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يقولون كتابا من بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حسبت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو جاء الله لسبقهم عليكم فلقاتلوكم فإن قتلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وألقوا إليكم السلام فلا الله لكم عليهم سبيلا عليهم سلطانا مبينا ماضی کی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کے طریقے کا بیان ہے ان آیات میں منافقین کے ساتھ جہاد کے طریقے کا بیان ہے آپ حضرات کو اشکال ذہن میں ہوگا کہ منافقین سے تو لڑنے کی اجازت نہیں تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے رہے عبداللہ بن ابئی کے بیٹے بھی چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں اور کئی بار صحابہ نے بھی اجازت مانگی تھی آپ نے اجازت نہیں دی اسی طرح غزب عہد میں جو تین سو لوگ بھاگ گئے تھے ان کو بھی لڑائی کی اجازت نہیں دی اسی طرح غزوہ غزب تبوک کے موقع پہ یا تذیر نؤمن الم قد نبان اللہ من اخبارکم ان کی منافقت تو بالکل واضح ہو چکی تھی کہ عذر کرتے تھے کہ جی ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے ہم نہیں جا سکتے پیچھے ہم نے سنبھالنا ہے فلاں کرنا ہے تو اللہ نے بتا دیا تھا قد نبان اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں بتا دیا ہے ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی تو یہاں کون سے منافق ہیں جن سے لڑنے کی اجازت ہے دیکھیں یہ جب انتشار ہو گیا تھوڑا سا تو ایک عجیب و غریب طبقہ پیدا ہو گیا تھا یہ طبقہ وہ تھا کہ صبح مسلمان شام کو کافر شام کو کافر صبح مسلمان دیکھتے رہتے تھے کہ آگے جلد گھبرا گئے کہ کہیں مسلمان ہمیں مار نہ دیں آگے فوراً کلمہ پڑھ لیا واپس گئے تو اپنی قوم والوں نے کہا کہ اچھا تم مسلمان ہو گئے ہو نہیں ہم تو کافر ہیں پھر دوبارہ کافر ایک کھیل بنا لیا تھا بعض لوگوں نے تو ان میں پھر مختلف طبقے تھے بعض قبیلے تھے آتے تھے حضور کے پاس ہم مسلمان ہیں پھر جا کر کہتے تھے مسلمان نہیں ہیں پھر ایک اور سازش انہوں نے کی تھی وقال من الكتاب بالذي انزل على الذين وجه کہتے تھے کہ ایسا کرو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کہ صبح جا کر مسلمان ہو جایا کرو اور شام کو کہو کہ اب تو ہم اندر کے آدمی تھے ہم نے تو سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں ہے پھر شام کو کفر اختیار کر لو دو چار دن مسلمانوں کے ساتھ رہو کو جی ہم تو اندر تک دیکھ کے آ گئے سارا دھوکہ ہے فراڈ ہے فلاں ہے تو اس سے زیادہ اثر ہوگا اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہوگا تو یہ عجیب و غریب قسم کے کافر منافق طرح کے یعنی تھے کافر لیکن نفاق کی شکل میں کافر تھے ان کے پھر تین طبقے بیان فرمائے اور ان میں سے ایک طبقے کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ایک طبقے کو بیچ میں رکھا اور ایک سے جنگ کرنے سے منع کیا تو یہ تین آیتیں اس کے بارے میں ہیں فمال لکم فی النافقین مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروپوں میں ہو جاتے ہو خطرہ یہ تھا اصل میں ان کے بارے میں مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو جاتی تھیں کچھ مسلمان نرم پڑ جاتے تھے یار یہ ہیں تو مسلمان چھوڑ دو کچھ کہتے تھے نہیں یار نہیں ہے یہ تو ساکشی ہیں یہ تو کافر ہیں ان کے ساتھ کتال کرو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقوں کی وجہ سے تم کیوں آپس میں لڑتے ہو تم اپنا کلمہ ایک رکھو تم اپنا موقف اور نظریہ ایک رکھو اور ان یہ جو لفافے ہیں کہ صبح کافر تو شام کو مسلمان تو شام کو کافر تو صبح مسلمان عام حالات میں مسلمان ہیں جنگ کے وقت میں کافر ہیں ان کی وجہ سے تم کیوں آپس کی لڑائیاں کرتے ہو تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان منافقوں کی وجہ سے آپس کے اختلاف میں نہ پڑو اپنی جمعیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مضبوط رکھو <coughs> فما لکم فی المنافقین چاہیے مسلمانوں تمہیں کیا ہوگی منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن جاتے ہو واللہ ہوا کا سب اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ تو ذلیل ہو کر الٹے چلے گئے تم تو نہ چلو اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تمہارے دل میں جو ان کے ساتھ پرانی دوستیاں یاریاں رشتے داریاں ہیں ان کو نکالو اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اب تمہارے کہنے پہ تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی فلن اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے فرو لو کما كما كفروا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے فتكونون سوان پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ فلا تب تک اولیا پر تم ان میں سے کسی کو یار اور دوست نہ بناؤ حتیٰ یو حاضر ہو پی سبھی للہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت کریں یہ کچھ لوگ مکہ میں بیٹھے تھے وہ روز کبھی مسلمان کبھی کہا پھر مسلمانوں تو ہجرت کر کے آ جاؤ اور تفصیل قرطبی میں لکھا ہے کہ ہجرت المنافقین الخروج صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوات منافقین کی ہجرت یہ تھی کہ تمہیں حضور کے ساتھ غزوے میں نکلنا پڑے گا فائن طول پھر اگر وہ قبول نہ کریں فخود تو پکڑو ان کو وقت مارو ان کو ہے تو وجہ تم جہاں پاؤ ولا تفیل ولیم ولا نصیرہ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ الدین یا قلون علاقوں میں ہاں سوائے وہ لوگ کہ جو مل جائے کسی ایسی قوم کے ساتھ بینکم و بینہم میثاق جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس آئیں حقیرت صدورہم ان کے دل تنگ ہو گئے ہوں تمہارے ساتھ لڑنے تھے اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اگر اللہ چاہتا انہیں تم پر قوت دے دے دیتا پھر وہ تم سے لڑتے فلین پھر اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہے فلم یو تم سے لڑائی بھی نہ کریں الکل اسلام اور تمہارے سامنے صلح بھی پیش کریں اللہ کم سبیلا تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی رستہ نہیں دیا ایسوں کو تم نہیں مار سکتے ہو کیونکہ یہ تو اب تمہارے لیے کسی شر اور نقصان والے نہیں ہیں ستجدون سطد اور تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو یوری دون آئی یا وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں وہ یا منو اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں یہ بنو اسد اور غطفان سے کلما ردو ال الفتنا جب بھی انہیں کسی فساد کی طرف بلایا جاتا ہے ار کے ارکی اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں فوراً فساد شروع کر دیتے ہیں فعلم یا تزل یہ اگر تم سے الگ تھلگ نہ رہیں وہ کم السلامہ اور تمہیں صلح پیش نہ کریں وہ یا کفو اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں فخو ہوں تو انہیں پکڑو وقت انہیں مارو ہے جہاں پاؤ وہ یہ وہ لوگ ہیں لکم سلطان مبینہ ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار دے دیا ہے کھلی اجازت دے دی ہے کہ ان کو مارو اور ان کو قتل کرو کیونکہ یہ تو بس فتنے کے انتظار میں شریف بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب کوئی ان کو طاقت یا فتنہ ملے گا تو تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا